حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ہم خادم کو کس قدر معاف کریں تو آپ خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا تو آپ خاموش رہے پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر روز ستر بار معاف کرو سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چونسٹھ